حضرت ابو سعید خود عری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے صدقہ فطر میں تعام، پنیر جو کھجور یا کشمش میں سے کسی ایک کا ایک ساتھ دیا کرتے تھے اور ہم یہ اسی طرح دیتے رہے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کے لیے آئے اور برسر ممبر لوگوں کو خطبہ دیا من جملہ اور باتوں کے انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا میں سمجھتا ہوں کہ شام کے گندم کے دو مت یعنی آدھا سا کھجور کے ایک ساخ کے برابر ہیں چنانچہ لوگوں نے ان کی بات لے لی اس پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو جب تک زندہ ہوں ایک ہی سا دیتا رہوں گا امام ابو دبود ریموللہ نے کہا یہ روایت ابن اولیا اور ابدا وغیرہ نے بسنت ابن اسحاق ان عبداللہ بن عبداللہ بن عثمان بن حکیم بن ایزام ان عیاس ان ابی سعید کے ہم مانا روایت کی ہے اور اس میں ایک آدمی نے ابن اولیا کی روایت میں او سا منہ تو یا ایک سا گن تم کا ذکر کیا ہے مگر یہ محفوظ نہیں ہے سننے ابو تاوت حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سولہ